Assalamu alaikum. This is lecture 30 of Introduction to Psychology. If you remember, in the last lecture we started talking about reasoning and we talked about deductive reasoning. Today we'll begin with inductive reasoning. But first, let's have a look at the discussions in the last lecture. In the last lecture we talked about cognition, mental images, concepts, thinking and reasoning, ہم نے کہا تھا کہ ریزنگ دو طرح کی ہو سکتی ہے یعنی ایک طرح کی ریزنگ وہ ہے جس میں آپ کے ارد گرد ماحول میں پائے جانے والے واقعات میں پائے جانے والے کیوز کا استعمال کیا جاتا ہے ارد گرد سے لینے لی جانے والی انفارمیشن کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ڈسیزنس کیے جاتے ہیں یا پرابلم سالو کیے جاتے ہیں دوسری طرح کی ریزنگ ایسی ہے جس میں پہلے سے ہی کا ایک سیٹ موجود ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بالکل درست ہیں حقیقت پر مبنی ہے اور انہیں کی بنیاد پر ہم اپنے ڈسیزنس کرتے ہیں اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی تھنکنگ میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ شاید جن ایزمپشنس کو ہم سچ سمجھ رہے ہوں در حقیقت وہ سچ نہ ہو اسی وجہ سے دوسری طرح کی تھنکنگ یعنی کہ انڈکٹیو ریزنگ کو استعمال کیا جاتا ہے بہت سی سچویشن میں inductive reasoning specific cues are used for drawing inductive thinking by using observation knowledge and experience different sets of influence are drawn about the phenomenon of interest small bits of information are used to draw the general conclusion. The person uses his or her observation, knowledge, and experience of specific cases and information and infers general rules. For example, if you have been noticing that your teacher is very soft-spoken, usually marks you present even when you are late for the class, and forgives your mistakes, then you might take a chance late submission of your assignment so inductive reasoning یا انڈکٹیو تھنکنگ اس طرح کی جس میں آس پاس پائے جانے والی انفارمیشن کو انڈکٹ کیا جاتا ہے اپنے پہلے سے موجود سسٹم میں اور ان کو بنیاد بنا کر ان کو ایک پرس کے طور پر یوز کر کے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں جبکہ پہلی سورت میں ڈکٹ ریزنگ کی صورت میں ہم نے انفارمیشن کو کھوجا نہیں تھا ہم نے ایویڈینس کو تلاش نہیں کیا تھا لیکن ہم نے پہلے سے موجود فیصلوں کو یا زمشنس کو تسلیم کر لیا تھا اور انہیں بنیاد بنا کر انہیں بنا کر اپنے انفرینس ڈرا کیے تھے انڈکٹیو تھنکنگ میں ہم خود سے انفارمیشن کی تلاش کرتے ہیں خود سے ایویڈینس کی تلاش کرتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں مثلا جیسے ہم نے کہا اگر آپ کے ٹیچر کا رویہ عام طور پہ آپ کے ساتھ بہت مشفقانہ ہے وہ بہت دھیمے لہجے میں اچھی طرح سے مسکرا کر آپ سے بات کرتے ہیں عام طور پہ آپ کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں تو شاید آپ یہ چانس لینے کا سوچیں کہ چلو میں اپنی اسائنمنٹ دیر سے جمع کروا دوں گا یہ ٹیچر مجھے کچھ نہیں کہیں گی گی معاف کر دیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے جو ٹیچر آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوا اور جس نے کبھی آپ سے سختی سے بات نہیں کی کیا وہ اسائنمنٹ دیر سے دینے یا نہ دینے پر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا شاید کچھ کہے اور شاید نہیں گئے اور یہی شاید کا جو ایلیمنٹ ہے یہ انڈکٹیو تھنکنگ کی شارٹ کمنگ بن سکتا ہے بعض اوقات the major shortcoming of this type of thinking is that the conclusion may be or the evidence used for drawing conclusion may be invalid insufficient or may be just a chance occurrence whereas appropriate conclusion unbiased یعنی ایک پاسبلٹی جو کہ ایک ریموٹ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس ایویڈینس کو بیس بنا کر ہم اپنا فیصلہ کر رہے ہیں ہم اپنی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ درست ایویڈینس نہ ہو ہو سکتا ہے ہم نے جو دیکھا ہو وہ ویسا نہ ہو اور ہو سکتا ہے جو چیز یا جو حالات دیکھ کر یا جو واقعات دیکھ کر یا جس شخص کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا وہ ایک ہو ہو سکتا ہے عام طور نہ ہوتا ہو لیکن جس دن جس وقت ہم نے اسے دیکھا اس وقت ایسا ہو رہا تھا مثلا یہ کہنا کہ مرد لڑاکے ہوتے ہیں زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیونکہ بہت سے مردوں کو سڑک پر جھگڑتے ہوئے اور لڑتے ہوئے دیکھا ہے ہم یہ کنکلوژ ڈرا کر لیں کہ مرد لڑاکا ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ایکچولی ریسرچ کریں اور جا کے تمام لوگوں سے تمام مردوں سے انٹرویو کریں اور پوچھے کہ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سڑک پر لڑائی کی ہے پچھلے ایک سال کے دوران یا کسی کو مارا پیٹا ہے تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ زیادہ تر لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا لیکن ہمیں جو چیز دکھائی دی ہم نے اس کو اپنے انفلوئنس کی اپنے کنکلوژ کی بیس بنا لیا اور اپنی ایک رائے قائم کر لی تھنکنگ یا کوگنیشن میں جہاں ریزننگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہیں پر ایک اور چیز جس میں تھنکنگ کا استعمال ہوتا ہے اور جس سلسلے میں ہم تھنکنگ اور تھنکنگ اسکلس کی بات کرتے ہیں تھنکنگ کی بات کرتے ہیں وہ ہے ڈسیزن making decision making or the situation in which one has to make a decision and usually the decision involves choosing one from various option you may have to choose one out of two option or number of options These options can be about a decision in life. It can be a major decision, it can be a minor decision. A minor decision can be something like choosing which clothes to wear in the evening. You like both of them and you have to wear one. Or it can be a major life decision. That is, you have two jobs uh, offered to you, A and B. A is attractive, B pays very good, and you cannot make up your mind as to choose for A or B. In such situations, decision-making is required. Thinking and decision-making. It is one of the most complicated forms of thinking. Cognitive psychologists are still focusing on the components and processes that underlie this type of thinking. An important area in which the cognitive psychologists are interested. For many years, psychologists have attempted to explain the processes involved in decision-making and problem-solving. The most famous examples are those of Thorndike's trial and error problem-solving or Kohler's insight problem-solving. But is decision-making a straightforward thing, or is thinking just a simple, straightforward, uncomplicated phenomena? No, it is not. Thinking may یا خاص طور پہ جب ہم ڈسیزن میکنگ کی بات کر رہے ہیں تو ضرور ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے واقع ہو یا کوئی پرابلم ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور امیڈیٹلی اس کا حل بھی سامنے آ جائے تھنکنگ میں جب بہت کمپلیکیشن انوالو ہوں یا ایک سے زیادہ چیزوں کا عمل دخل ہو تو ہم بعض اوقات شارٹ کٹس بھی استعمال کرتے ہیں تھنکنگ شارٹ کٹس جن میں دو بہت اہم ہیں ایک الگوریزمس اور دوسرے ہیورسٹکس مینٹل شارٹ کٹس الگور سولشنگورس are always act we do not necessarily understand the logical bases for example algebra formula algorithms سے مراد ہے ایسے رول یا ایسے طریقے جو اس انداز میں وضع کیے گئے ہیں کہ وہ پرابلم جس کے لیے وہ بنائے گئے تھے یا اس سے ملتے جلتے پرابلم جو ہمارے سامنے ابھی سامنے نہیں آئے اگر ایلگوریدم کو استعمال کیا جائے تو ہمیں مکمل گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اس پرابلم کا سولوشن دے دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی ہم اس ایلگوریزم کو استعمال کریں تو مسئلے کا حل مل جائے اور کبھی استعمال کریں تو ایسا مسئلے کا حل نہ مل سکے اس کی بہترین مثال الجبرا میں جو فارمولے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے نیچرل میں بہت سے الگوریزمس ہمیں استعمال ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیچرل میں اس کا استعمال اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نیچرل میں جو چیزیں جو ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں ان میں عام طور پر scientist point zero zero one percent error بھی نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم میڈیسن میں ادویات کے استعمال کی بات کریں تو جب ایکسپیریمنٹ کیے جائیں گے تو سائنٹسٹ اس میں کسی بھی طرح کا غلطی کا امکان نہیں چاہے گا کیونکہ اس کے سیریس کانسیکوینس ہو سکتے ہیں سو so, بات ہم ایلگوریزمس کی کر رہے تھے وہ چیزیں وہ اصول وہ فارمولے یا وہ لائن آف ایکشن جو گارنٹی کرے کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل مکمل درست اور ہر وقت دستیاب ہوگا لیکن ایسا ہر دفعہ نہیں ہو سکتا ہر صورت میں نہیں ہو سکتا ہمیشہ نہیں ہو سکتا بعض دفعہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ نہیں ہو سکتا so in some situation algorithms prove to be successful tools but some situation it is not possible to develop algorithms or to use them for example when we are talking about human beings or we are talking about animal behaviour it's difficult to make or develop or apply algorithms to human behavior. We can make a formula of color mixing. We can mix um, blue with yellow and we will always have a green. But we cannot say that a person, when kept in high temperature for 6 hours, will become aggressive always. Some people might become aggressive in such high temperature for long duration, some people may not do it some people may faint because rule نہیں بنایا جا سکتا انسانوں کے بارے میں کہ جب ایسا ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ ایسا ایسا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ ہم تمام مسائل تمام پرابلمس تمام ڈسیزنس صرف الگوریدمس کی مدد سے حل نہیں کر سکتے کیورسٹکس ا رول آف تھرم that if used can be effect in finding solution to problems but may not ensure or guarantee this for example rules for playing noughts and crosses or important parts of the course for the exam heuristic سے مراد ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رول آف تھم بن جاتی یعنی وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے ایک ایسا اصول بن جاتا ہے جس کو سب لوگ صحیح سمجھتے اور اپنی عملی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں اس کو بارہا استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں کسی طرح کی سچویشن میں جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ ایک افیکٹو ٹول یا افیکٹو رول ثابت ہوگا لیکن ایلگوریزمس کی صورت میں ہم 100% پرسینٹ گارنٹی دے سکتے ہیں ہیورسٹکس کی صورت میں نہیں بعض اوقات یہ درست نہیں بھی ثابت ہو سکتے مثلا آپ نوٹس اینڈ کراسز کھیلتے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ اگر دائرہ لگا دیں گے یا سرکل بنا دیں گے تو جو کراسز لگانے والا شخص ہے وہ کبھی بھی جیت نہیں سکے گا حالانکہ ضروری نہیں کہ آپ نے اگر سینٹر میں ناٹ لگا دی تو دوسرا شخص کراسز کسی اور ڈائریکشن میں مکمل نہ کر سکے اسی طرح سے ایک رول آف تھم بہت سے اسٹوڈینٹس کے لیے یہ ہے کہ سارا کورس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے کچھ امپورٹینٹ حصے ہیں جن کو سیکھ لینا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ کسی کورس میں کوئی حصہ امپورٹینٹ یا انمپورٹینٹ نہیں ہوتا اگر کوئی حصہ انمپورٹنٹ ہوتا تو اس کورس کا حصہ ہی نہیں ہوتا اگر کوئی چیز آپ کے کورس میں شامل ہے تو وہ امپورٹینٹ ہے اسی لیے ہی شامل ہے یہ چیز اکثر اسٹوڈینٹس بھول جاتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو سوال پچھلے کئی سالوں سے بارہ امتحان میں لیے جاتے ہیں وہ امپورٹینٹ دا ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا استاد ہو کوئی ایسا ایگزامینر ہو جو ان ٹاپکس کو بھی امتحان کے پرچے میں شامل کر دے جن کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ وہ انٹینٹ ہے سو رول آف دا تھم یہ تھا کہ امتحان کی تیاری کے لیے امپورٹینٹ کوشچن یاد کر لیے جائیں امپورٹینٹ چیپٹر کو سیکھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے لیکن جب امتحان دیا تو معلوم ہوا کہ دس پرسینٹ بھی اس میں سے نہیں آیا سارے کے سارے سوال اس حصے میں سے آگے جو آپ کے خیال میں اہم نہیں تھا so algorithms ensure and guarantee solution to the problem always all the time well as heuristics can provide your solution and answer to کونس but not always not necessarily all the time جہاں تھنکنگ میں کوگنیشن میں ریزنگ اہم ہے ڈسیزن میکنگ اس میں ایک اہم چیز ہے وہاں پہ پرابلم سالونگ بھی ہمارے سامنے آتی ہے پرابلم سالوگ اور ڈیسیزن میکنگ آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں these are closely related decisions میں involve solving problems and problem solving میں انوالو ڈیسیزن میکنگ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کوئی فیصلہ کرنا ہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیصلہ کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے بارے میں ہی ہو تو ہم دونوں کو اکٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی problem solving Thinking for the sake of finding solutions to problems. Three major steps are involved in solving a problem. Preparation for finding the solutions, producing the solutions, appraisals of the solutions that have been generated. So, problem solving, as the very name shows, is about finding solutions to problems. The problems can be of different types. They can be of social nature they can be psychological problems these can be mathematical problem also the problem can be deciding what to wear and what not to wear what to eat whether to go for exercise or not whether to work out اور پرابلم ہو سکتا ہے کچھ بھی ڈیسیزن ہو سکتا ہے لیکن جب ہم پرابلم سالونگ کرتے ہیں تو براڈلی اسپیکنگ اس میں تین مراحل آتے ہیں سب سے پہلے پریپریشن کا یا تیاری کا مسئلہ آپ کے پاس وہ سارے اسکلس وہ سارے ٹولس وہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے جس کی مدد سے مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے مسئلہ آپ اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کمرے کا رنگ آف وائٹ کے بجائے نیلا ہو جائے تو یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے مسئلہ یوں ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے so the next thing is you are determined that you want to change the colour of the paint in your room the second problem for it not enough money for hire a professional painter who can paint your room اب آپ کے پاس اس کے مسئلے کے حل کے لیے کیا پریپریٹری مٹیریل اور اسکلس ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں شاید میں خود پینٹ کر لوں تو یہ کام کم پیسوں میں ہو جائے اور اتنے پیسے میرے پاس ہیں کافی سوچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں پینٹنگ کرنے کے لیے سب چیزیں موجود ہیں بازار میں ٹولز مل جاتے ہیں اور جتنے پیسے کسی کو پینٹ کرنے والے کو ہم دیں گے اس میں شاید ہم تین کمرے پینٹ کر لیں سو آپ نے یہ فیصلہ کیا and then you came to step two you actually painted your room which is the solution stage three اس میں آپ اس کو ریپریزل کر سکتے ہیں اور اس کے دوبارہ سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا کیسے ہوا صحیح ہوا غلط ہوا آئندہ بھی میں ایسا کروں گی کروں گا یا نہیں لیکن یہ تو ہم نے ایک کانکریٹ سی مثال لی اس طرح کی پرابلم سالوگ جس میں یہ تینوں اسٹیج ہیں خاص طور پہ جب ہم انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے جب آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں آپ کسی کو انٹرویو میں متاثر کرنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں پھر ایکچولی وہ کام کرتے ہیں اور پھر اپنی پرفارمنس کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں there are two types of a well defined problems and be defined problem well defined problem clear definite and well formed problem means of solving problem are available for example when solve mathematical equation پر difficult but the method use to solves direct and available یعنی جو پرابلمس اسٹریٹ فارورڈ ہو کلیئر کٹ ہو اور ان کو ہل کرنے کا طریقہ بھی ڈائریکٹ اور ایک صحیح درست ایکٹ فارم میں موجود ہو اس طرح کے پرابلمس ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں دوسری طرح کے پرابلمس ان ڈیفائنڈ ہے indefinite, unclear, ill-formed problem whose nature is not specifically defined and the way for solving them is also difficult. For example, how do we build the morale of the crowd when their own team is losing the match? آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم ایک ایسے کراؤڈ کی مثال دے رہے ہیں جو اسٹیڈیم میں ایک میچ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے اور جس ٹیم کے وہ سپورٹر ہیں اور نبے فیصد لوگ اسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹیم ہارنا شروع ہو جاتی اور ہم ایک جذباتی کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں جو کہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیم جیتے اور ٹیم چاہتی ہے کہ کراؤڈ اس کو بک اپ کرے اور اس کو شاباش دے اور ان کا حوصلہ بڑھائے لیکن کراؤڈ کیونکہ خود دل برداشتہ ہو گیا ہے تو وہ ایسا نہیں کر رہا اب ہم کیا کریں کہ اس کراؤڈ کا حوصلہ بڑھے اور جس پر وہ اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرے اور ٹیم میں دوبارہ سے اسپرٹ پیدا ہو کہ وہ میچ جیتنے کی کوشش کرے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی ایک ڈائریکٹ جواب نہیں ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے کہیں کہ ان میں شامل ہو جائیں اور تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے بیٹھ جائیں اور وہ بلند سلوگنس اپنے بولنا شروع کر دیں نعرے بازی شروع کریں کلپنگ شروع کر دیں اس طرح کا بہیویئر اسٹارٹ کریں کہ جس میں باقی کا کراؤڈ خود بخود انوالو ہو جائے کسی اور شخص میں کے خیال میں کچھ اور آئیڈیا آ سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم کچھ کھانے پینے کی ایسی چیزیں دے دیں جس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی انرجی آئے اور شاید وہ زیادہ اونچی آواز میں نعرے لگا سکیں اور زیادہ تالیاں بجائیں اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو بک اپ کریں اور اس طرح کی بہت سی اور آپشن ہو سکتی ہیں جس میں لوگ ان کا مرال بوسٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں شاید کچھ لوگ پیچھے کوئی گانا لگانے کی یا میوزک سنوانے کی بات کریں یعنی مسئلے کا حل کوئی ایک اور ڈائریکٹ اور سیدھا سادہ نہیں ہے دوسری طرف اگر کسی شخص کو بخار ہو اور ایک سو دو سے زیادہ اس کا بخار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کیا سجیسٹ کرے گا موسٹ پرابلی سبھی ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ پٹی رکھی جائے تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے دوسرے اس کو بخار اگر ایک خاص حد تک ہے تو اس کو بخار اتارنے کی دوائی دی جائے اور کوئی تیسری آپشن شاید کوئی نہیں دے گا ایڈیشنل چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو پانی پینا چاہیے اور ٹھنڈے کمرے میں رہنا چاہیے لیکن بخار کا علاج بخار کی دوائی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا اس صورت میں سوال کا جواب ایک اور سیدھا سادہ ہے اور اگر ہم مزید نیچرل سائنس کی طرف چلے جائیں میتھمیٹکس کی طرف چلے جائیں پھر تو ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہر سوال ہوگا اور اس سوال کا ایک اور ایک ڈائریکٹ اور ایکوریٹ جواب موجود ہوگا in this problem is not specific and so the solution the main shortcoming of this type of problem to draw immediate and absolute conclusion and solution of the problem جہاں پرابلم ویل ڈیفائنڈ اور انڈیفائنڈ ہو سکتے ہیں وہیں پہ پرابلمس کو ایک اور طرح سے بھی کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے یعنی ان کی نیچر کے حساب سے دوسرے لفظوں میں پرابلم کس چیز کے بارے میں ہے کس کانٹینٹ سے تعلق رکھتا ہے اس بنا پر بھی پرابلمس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے kind of problems problems are typically problems problems of inducing structure and transformation problems arrangement problems solution of the problem require rearrangement and reevaluation of the component so that certain criterion will be satisfied There are a number of solutions to certain problems, but there are only specific solutions that fulfill certain requirements. For example, solving mathematical equation. Problems of inducing structures. It refers to the problems whose solution depends on the relationship of components among them, so that new constructs which have a relationship can be developed. For example, see these numbers in a series and tell what number comes next. There is 221, 412, 321, 512, 421, 612. So, which number comes next? You have to tell two numbers. Firstly, one has to consider the existing relationship between these numbers and then make out the other relationship. آپ کے سامنے نمبروں کا ایک سلسلہ دیا گیا ہے جو ایک سیکوینس میں ہے تین ڈیجٹس ہیں ہر ایک میں اور اس کے بعد ایک وقفہ ہے اور پھر ایک دوسرا نمبر آتا ہے آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک ریلیشن شپ موجود ہے اس ریلیشن شپ کو آپ نے سمجھنا ہے ڈسائفر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس کے آخر میں جو اگلے دو نمبر آئیں گے وہ کیا ہوں گے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اس وقت ہم نے جواب سلائیڈ کے آخر میں دیا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس سیریز میں یا سیکوینس میں ہر آلٹرنیٹ نمبر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یعنی ٹو ٹو ون اگلا نمبر چھوڑ دیں three two one next skip کر دیں فور ٹو ون اور یوں یہ سلسلہ چلتا جائے گا اب آپ پہلے سے دوسرے نمبر کو دیکھیے four one two five one two six one two یعنی پہلے میں آپ ٹوینٹی ون کے شروع میں جو نمبر آ رہا ہے اس کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں پہلے ٹو تھا پھر تھری تھا پھر four so logically the next number is going to be five two one اور اس سے اگلا نمبر کیا ہوگا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دوسری طرح کے نمبر جو شروع میں دوسرے نمبر پہ ہے فور ون ٹو یہاں پہ ون ٹو کے شروع میں آنے والا نمبر تبدیل ہو رہا ہے پہلے فور تھا فور ون ٹو پھر فائیو تھا فائیو ون ٹو پھر سکس تھا six one two so the next two number are going to be and so اس پرابلم میں ہمیں ان نمبروں کے درمیان پائی جانے والی ریلیشن شپس دکھائی گئی دو طرح کی ریلیشن شپ ہے پہلے تو یہ کہ دو سلسلے نمبروں کے چل رہے ہیں ایک پہلے نمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے دوسرا دوسرے نمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے پھر اس میں شروع کے نمبر ہم نے دیکھا کہ تبدیل ہو رہے ہیں اور اگلے نمبر جو ہے وہ ٹو ون ہے یا ون ٹو ون اس ریلیشن شپ کی سمجھ آنے کے بعد ہم نے خود بخود نئی ریلیشن شپ اپنے ذہن سے سوچ لی اور ہم نے یہ بتا دیا کہ آخر میں آنے والے نئے دو نمبر کون سے ہوں گے transformation problems problems that require understanding and that should be solve in manner that involves series of method so that the initial problematic state can be change into the goal attaining state. Problem solving ایک کمپلیکیٹ پروسیس ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل پروسیس ہے لیکن اس میں بہت سی چیزیں اور بہت سے دوسرے پروسیسز انوالوڈ ہیں جیسے کہ ڈسیزن میکنگ میں ہوتا ہے اور پرابلم سالونگ میں ہم پہلے اپنی ریسورسز کا اندازہ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کتنے اسکلڈ ہیں ہمارے پاس کتنی ریسورسز اویلیبل ہیں کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے میں پھر ہم اس کو سالو کرتے ہیں پرابلم سالوگ میں بہت سے اسٹیپس انوالوڈ ہیں steps for problem solving four steps are important for solving certain problems one means and analysis repeated testing of the behaviour in order to lessen the distance between the goal and current existence for example taking instruction or asking کو سالوگ یعنی سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس مینس کیا ہے اگر آپ کو کوئی پزل سالو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں پہلے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیا اس کا کوئی جواب موجود بھی ہے یا نہیں یا آپ محض مجھے مصروف رکھنے کے لیے یہ پزل دے رہے ہیں تو جو نیسسری انفارمیشن ہمیں چاہیے وہ آپ لے لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی شخص کو ایک ٹرمینل کے لیے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے یا ایک کم سیریس صورت میں بھی محض اپینڈکس کا آپریشن میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک پرابلم ہے جس کا علاج وہ کروانا چاہتا ہے اور سولوشن اس کا ہے سرجری لیکن سولوشن سے پہلے وہ ڈاکٹر سے تمام تر معلومات لیتا ہے کہ یہ پروسیجر کیسا ہے سرجری میں کتنا ٹائم لگے گا اس میں مجھے کوئی نقصان پہنچنے کا کس حد تک امکان ہے اس میں کتنے پیسے لگیں گے اس کے لیے میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے یعنی گول ہے سرجری مینس ہے دا منی انوالوڈ اور میں یہ جتنی ٹریولنگ اس میں انوالوڈ ہے وہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہم اسٹیپ ٹو پر جاتے ہیں subgoals divide the problem into small elements and then solve them in steps or in sequence یعنی دوسرے اسٹیپ میں ہم جبکہ ہم اپنی ریسورسز کا اور اپنے گول کا جائزہ لے چکے ہیں دوسرے اسٹیپ میں ہم اپنے اس مسئلے کو مختلف چھوٹے سب پورشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ سے جب ڈاکٹر کی بات ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے اس میں اتنے گھنٹے لگیں گے اس کے بعد اتنے دن ہاسپٹلائزیشن کے ہیں اتنے پیسے انوالوڈ ہیں اتنی ٹریولنگ انوالوڈ ہے یہ یہ دوائی کی ضرورت ہوگی چاہیں تو اس کو ایک بڑے پھیلے ہوئے مسئلے کے طور پہ ڈیل کر لیں اور اگر آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کا حل کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو چھوٹے چھوٹے سب سیکشن کر لیں اور دیکھیں کہ کس حصے کو کون ڈیل کرے گا دوائی کون لائے گا ہاسپٹل میں رہنے کا انتظام کون کرے گا ٹریولنگ کے لیے کون ریسپانسبل ہے جب آپریشن ہو رہا ہوگا اس وقت وہاں کون موجود ہوگا اور پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا step three insight instant awareness of the relationship among the existing components which formerly seem independent of each other. A German psychologist, Wolfgang Kohler, was one of the first psychologists who observed this phenomenon, especially when facing challenges. So, at times, it is insight that helps a person in solving the problem. You think this problem is difficult it is impossible to solve it, and I am stuck in a position. For example, taking the same case of surgery, the doctor has told the person, this surgery is going to take long, it requires 2 weeks of hospitalization, and it requires huge amounts of money. And the person says, okay, I cannot do it, I do not have money and resources for it. But then, all of a sudden, a thought occurs to the person's mind, and he comes to know that yes, there is a bank who gives loans for medical treatment. So this was his insight or a sudden thought that gave him a source of encouragement and reinforcement to go ahead once again and fight with life. Step 4, evaluation of solution. The final step in problem solving, which involves appraising the existing solution of the problem demonstrate whether solve اور یہ سب تو پرابلم سالونگ کے اسٹیپس تھے کہ پرابلم سالونگ کس طرح سے ہوتی ہے پرابلمس کی کیا کیا قسمیں ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم سامنے آتا ہے کیا وہ ہمیشہ حل ہو جاتا ہے کیا ہم ہمیشہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے وہ دور ہو جائے یا نہیں اکثر اوقات ایسا نہیں بھی ہو پاتا کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو پرابلم سالونگ کو مشکل بناتی ہیں یا ہمارے لیے ہرڈلس پیدا کرتی ہیں اگر ہم اس سے آگاہ ہوں تو ہم مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں to problem solving there are various factor in finding solution they are functional fixedness and mental set functional fixedness is the capacity to think about certain phenomenal set ازنسی to think solutioning old means of finding answering problem یعنی فنکشنل فکسڈنیس اور مینٹل سیٹ سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی کچھ آئیڈیاز طے کر لیے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز بالکل درست ہیں اور ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا and you are ready to change them اور مینٹل سیٹ میں بھی آپ کا ایک رویہ بن چکا ہوتا ہے ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہوتا ہے کسی چیز کو ایک خاص طریقے سے دیکھنے کا ایکچولی یہ کوئی سائنٹیفک سورس کا انداز نہیں ہے سائنس ہمیشہ اوپن ہے نئے آئیڈیاز کے لیے نئی ایویڈینس کے لیے جب ہم اپنے آئیڈیاز کو کسی جگہ پہ فکس کر لیتے ہیں تو ہم انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں ہم کسی چیز کی تمام پاسبل صورتوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہم کسی مسئلے کے تمام پاسبل سولوشن کے بارے میں نہیں سوچتے اور ہم صرف اسی سولوشن کو یا اسی رائے کو تھامے بیٹھے رہتے ہیں جو کہ ہمارے خیال میں صدیوں سے درست چلتی آ رہی ہے اگر انسان کا رویہ اس طرح کا ہو فنکشنل فکسڈنیس ہو یا مینٹل سیٹ بن گیا ہو تو پرابلم سالوگ مشکل ہو جاتی ہے تھنکنگ اور کوگنیشن کا ایک بہت اہم اور انٹرسٹنگ حصہ ہے کریٹو تھنکنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کریٹو اور تھنکنگ ایسی تھنکنگ جس میں کریٹیوٹی استعمال ہو creativity and thinking the word creative is ڈیزائر from the Latin word creare that means to make or the Greek word Krenan, that means to fulfill. Creativity may be defined as the innovative, novel responses and ideas into a harmonious whole form. Creativity can be flourished by two means, inspiration and hard work. Creative thinking, ہماری سوچ کا اور ہماری cognition کا وہ حصہ ہے جو شاید اس دنیا میں ہونے والی بہتر ترقی بہتر ارادات اور بیشتر خوبصورتی کا باعث ہے اگر انسان کی سوچ میں کریٹیوٹی کا پہلو نہ ہوتا تو شاید بہت سی ڈسکوریز نہ ہوتی بہت سی انوویشنز نہ ہوتی بہت سی انوینشنز نہ ہوتی لوگ نئی نئی طرح کی عمارات نہ بناتے پینٹرز پینٹنگ نہ بناتے موسیقی کے شوقین لوگ نئے نئے گانے نئی نئی دھنے تیار نہ کرتے اور اچھا کھانا پکانے والے شاید اچھا کھانا بھی نہ پکاتے اور شاید اچھی کتاب ہمیں کبھی پڑھنے کو ہی نہ ملتی اور شاید کتاب لکھی ہی نہ جاتی کریٹو تھنکنگ کی مدد سے دنیا میں ہر وقت نئے ایلیمنٹس آتے رہتے ہیں نئی طرح کی ترقی ہوتی رہتی ہے نئے سے نئی ٹیکنالوجی ہمیں دستیاب ہوتی ہے اور اس طرح کی سوچ کو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے روزمرہ کے مسائل بھی بہت اچھی طرح سے حل ہو سکتے ہیں stages in creative thinking Creativity mainly involves 4 steps: preparation, incubation, illumination, verification, and revision. Preparation. It includes assembling or combining the material and thinking thoroughly about it. Incubation. After thinking intensely about a certain problem, the person lets his mind free by putting the instantly generated. A sudden flash comes to mind when one is brainstorming at it scientific innovations are one of the example so پہلے تین اسٹیپس میں ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پرپیئر کرتے ہیں تمام اویلیبل اسکلس ریسورسز کا جائزہ لیا جاتا ہے ان کو سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اس آئیڈیا کو پھر ہم انکوبیٹ ہونے دیتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں سکون سے رہتا ہے ریسٹ کرتا ہے تاکہ ہم اس دوران دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں یا اس سے بہتر بھی شاید کوئی آئیڈیا اویلیبل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں یکا جک کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے ایک فلش آف لائٹ کی طرح سے جس کو ہم ان کہتے ہیں اور وہ آئیڈیا اچانک ہمارے سامنے ایک مسئلے کا حل لے آتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہ ارشمیدس نے یوریکا یوریکا کا نعرہ لگانا شروع کر دیا verification evaluation of the problem to find out whether the solution is correct or not revision this the whole of the above steps involved ہم نے جو حل سوچ لیا ہوتا ہے یا جو آئیڈیا ہم نے فائنل کر لیا ہوتا ہے ہم اس کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کیا یہ فیصلہ یا یہ آئیڈیا یا چیز جو ہم نے سوچی ہے یہ واقعی درست ہے یا نہیں اور کیا کہیں اس کی کوئی اور صورتیں ایسی تو نہیں تھی جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں اس کا پریزل اس کی ویلویشن اور پھر فائنل فیصلہ یہ سب اسٹیپس استعمال ہونے کے بعد ہم ایک فائنل سولوشن پر پہنچ جاتے ہیں ایک چیز آپ نے غور کیا ہوگا اس میں اہم ہے ہم نے کہا کہ اس میں پانچ اسٹیپس انوالوڈ ہیں اس سے پہلے ہم ڈسیزن میکنگ میں اسٹیپس کی بات کر رہے تھے ہم ریزنگ میں کی بات کر رہے تھے ہم پرابلم سالونگ میں اسٹیپس کی بات کر رہے تھے اور اب ہم کریٹو تھنکنگ میں اسٹیپس کی بات کر رہے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے میں ان تمام اسٹیپ سے یا ان مراحل سے گزرتے ہیں زیادہ تر لوگ عام طور پہ ایسا نہیں کرتے وہ پہلے سے فکسڈ آئیڈیاز یا پہلے سے بنے ہوئے مینٹل سیٹ کو استعمال کرتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کرتے ہیں اور اچانک کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں اس طرح کی اپروچ عقل مندانہ اپروچ نہیں ہے خاص طور پہ جب ہم انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی بات کریں تو اس پہ اس کا کافی نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ہم نے فیصلے جلد بازی میں کیے ہوتے ہیں یا کسی اور کی بنائی ہوئی رائے کی روشنی میں اگر ہم ایک لاجیکل طریقے سے ان تمام اسٹیپ سے گزرے اور اپنی سوچ کا اپنے آئیڈیا کا اپنے ڈھونڈے ہوئے سولوشن کا اپریزل کریں اس کی ایویلویشن کریں اس کو اسیس کریں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں تو شاید ہمارے فیصلے بہت اچھے وائز اور پریکٹیکل ہو جائیں factors associated with creativity the main that contribute enhancing creativity are divergent thinking and convergent thinking یعنی ایک طرح کی تھنکنگ میں جب ہم کریٹیوٹی استعمال کر رہے ہیں تو ہم بہت سے آئیڈیاز جس قدر آئیڈیاز پاسبل ہیں اچھے ہوں یا کم اچھے آئیڈیاز وہ سوچتے ہیں برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد سے مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے یا جو چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیسے بن سکتی ہے دوسری طرح کی صورت میں ہم باہر سے بہت سے آئیڈیاز لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے سوچے ہوئے سولوشن میں فٹ ہو رہے ہیں so we can see that creative thinking is going beyond it is going beyond the obvious the defined the laid out the conventional the common and the usual یعنی کریٹو تھنکنگ ہم اس سوچ کو کہتے ہیں جو آبیسلی نظر آنے والی چیزوں سے پیچھے ان سے بڑھ کر اور بلند ہو کر سوچ سکتی ہو ان چیزوں سے الگ ہو کر سوچ سکتی ہو جو کہ بالکل ٹپکل ہیں کنوینشل ہیں روایتی ہیں گھسی پٹی ہیں اور آزمودہ ہیں کریٹو شخص یا کریٹو تھنکر نئے آئیڈیا سوچتا ہے ایگزٹنگ چیزوں کو ایک نئی فارم دے کر دیکھتا ہے کہ ہم اس سے اور کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں creative thinking is open original imaginative uninhibited full filling lateral it may be stray in wild times یعنی کریٹو تھنکنگ عام روایتی ٹپکل گھسی پٹی سوچ سے ہٹی ہوئی سوچ ہوتی ہے انسان کے سامنے موجود ہو سکتا ہے کہ صدیوں سے اسٹیبلشڈ آئیڈیاز ہوں لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر اور اس سے مختلف کوئی چیز سوچوں ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے دوران ہماری سوچ بہت دور تک چلی جائے اور شاید ہمیں لگے کہ ہماری سوچ وائلڈ ہو گئی ہے لیکن اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روکنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ جتنی دور تک سوچیں گے اتنے ہی نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے یہ بات کی بات ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سے آئیڈیاز پریکٹیکل تھے اور کون سے پریکٹیکل نہیں تھے جیسا کہ ہم نے ابھی کہا تھا کریٹو تھنکنگ جو ہے وہ لیٹرل تھنکنگ ہے it is lateral in nature lateral versus vertical thinking lateral thinking find new ways of looking at things whereas vertical thinking tries to find absolutes lateral thinking avoid looking for what is right or wrong vertical find what is right and seeks yes or no justifications. Lateral thinking analyzes ideas to generate new ideas. Vertical looks for stability and rejects irrelevant information. Lateral thinking considers the irrelevant also. It progresses by avoiding the obvious, whereas vertical thinking uses established patterns and considers the obvious. اگر کریٹو تھنکنگ اور کریٹیوٹی ایک اہم تصور ہے اور ہماری تھنکنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور دنیا میں ہونے والی اتنی ترقی اتنی اچھی اچھی چیزیں اتنی پروگرس کریٹیوٹی کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم کریٹو تھنکنگ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ لوگ کریٹو ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو کتنے کریٹو ہیں اس کے لیے بہت سی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں assessing and examining creative thinking For example, name all the things you can think of that are round or circular in shape. اس ٹاسک میں اگر آپ کو ایک منٹ دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ تمام تر چیزیں ایسی سوچیں ان کے نام لکھیں جو گول شیپ کی ہیں آخر میں جب بہت سے لوگوں کو یہ ٹیسٹ دیا جائے گا تو جس نے سب سے زیادہ لکھا ہوگا اس کا اسکور سب سے زیادہ ہوگا اور جس جتنی کم چیزیں کسی نے سوچی ہوں گی سمجھا جائے گا کہ وہ اتنا ہی کم کریٹو ہے اور جب ہم اس طرح کی ٹیسٹ کو یا اس طرح کے آئٹم کو استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ اس طرح کے آئیڈیاز بھی دیتے ہیں جو آپ عام زندگی میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ ان کے بارے میں بھی لکھیں گے then list as many white edible things as you can or list all the uses that you can think of a watermelon list all the possible uses of a pencil اس کے علاوہ کچھ ایسی پرابلم سچویشن بھی لوگوں کو دی جا سکتی ہیں ان سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کریٹو سولوشن وہ سوچیں مقصد جہاں اور بہت سے مقصد ہے وہاں پہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ وہ کسی پرابلم کے سولوشن کے لیے ایک سیدھی لائن پہ سوچنے کی بجائے ایک ہمیشہ سے اسٹیبلش راستے پر چلنے کے بجائے اس کے اور پاسبل سولوشن بھی سوچے اور دیکھے کہ اس کو کسی اور طرح سے کسی اور اینگل سے کسی اور پرسپیکٹو سے کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے میں وہ اس لیے دیر سے آتا ہے کیونکہ وہ ایک دیر سے آنے والا شخص ہے ایک سست شخص ہے جو صبح دیر سے جاگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے بہت سے اور پاسبل جواب بھی ہوں مثلاً یہ کہ وہ پیدل چل کے آتا ہے اور راستے میں اس کو ہر روز ایک جگہ پر رکنا پڑتا ہے اور جس ٹائم پہ اس کو وہاں پر رکنا پڑتا ہے وہ ٹائم اس کے دفتر کا ٹائم ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کی گھڑی خراب ہو یا ہو سکتا ہے آپ کے دفتر کی گھڑی اس کی گھڑی سے میچ نہیں کرتی یہ سب آئیڈیاز آپ کو وائلڈ آئیڈیاز لگ رہے ہیں لیکن جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں آئیڈیاز کا وائلڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے خاص طور پہ جب ہم کریٹو تھنکنگ کی بات کر رہے ہوں اچھا آئیڈیا اچھی عمارت اچھی مشین اچھی ٹیکنالوجی اسی وقت ڈیویلپ ہوتی ہے جب سوچنے والے نے بہت سی طرح طرح کی سولوشن سوچی ہوں طرح طرح کی اس کی فارمز بنائی ہوں اور پھر ان میں سے کئی ڈیزائن بنائے ہوں کئیوں کو اس نے پریکٹیکلی بنانا شروع کیا اور اس کے بعد ان میں سے ایک فائنل ڈیزائن چنا ہو اگر پہلے تمام سوچیں اس نے دیکھی نہ ہوتی پرکھی نہ ہوتی ایک ایک کر کے ان کے تمام پہلوؤں پر غور نہ کیا ہوتا تو شاید اس کے لیے فائنل پروڈکٹ یا final piece of is art develop کرنا مشکل ہو جاتا دوسرے لفظوں میں پہلے ہم غلطیاں کرتے ہیں بہت سی غلطیاں کرنے کے بعد ہم ایک بہت اچھا سا آئیڈیا سوچ لیتے ہیں ہم ٹرائل اینڈ ایرر کی بات نہیں کر رہے کہ آپ غلطیاں کرتے اور کبھی کبھی ٹھیک عمل بھی ہو جاتا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس خوف کے بغیر کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں ہمیں اپنی کریٹو سوچ کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے آپ کے لیے اسٹوڈینٹس کے کے لیے لیے نوجوانوں یہ چیز بہت اہم ہے کچھ جگہوں پر کچھ اداروں میں کریٹو تھنکنگ بچوں میں زیادہ ری انفورس نہیں کی جاتی اس کو انکریج نہیں کیا جاتا جبکہ دوسری جگہوں پر کیا جاتا ہے شروع کے سالوں میں ہمیں یہ چیز آسان لگتی ہے جب ہمیں کریٹیوٹی کے بجائے ایک نپے تلے ٹریڈیشنل کنوینشنل طریقے سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے ہم وہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور اس کو لکھ دیتے ہیں ریپروڈیوس کر دیتے ہیں اور ہمیں اچھے نمبر مل جاتے ہیں شروع کے سالوں میں یہ ایک آسان طریقہ ہے لیکن بعد میں ہمارے لیے یہ چیز مشکل پیدا کر سکتی ہے we should encourage creativity creative writing creative approach in our children if you you think creatively then can excel آپ نئے نئے آئیڈیا سوچ سکتے ہیں آپ نئی طرح سے اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں آپ اپنی اسائنمنٹ کے لیے مٹیریل لینے کے لیے بہت سے ایسے راستے سوچ سکتے ہیں جو کہ آپ عام طریقے سے سوچتے تو کبھی بھی آپ کو میسر نہ ہوتے آپ کی اسائنمنٹ باقیوں سے بہتر ہو سکتی ہے آپ کی پریزنٹیشن میں کوئی یونیک آئیڈیا استعمال ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسی چیز ہی انوینٹ کر لیں یا کسی کو انوویٹ کر لیں جو کہ پہلے سے ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں یا ہماری روزمرہ کی زندگی میں موجود نہیں ہے سو so, اہم چیز یا اہم پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے تمام پاسبل سولوشنس کے بارے میں سوچنا چاہیے we should think of all possible solutions to all possibilities of a situation all possible reasons for a person's behaviour and then we can find the best and the proper answer to our questions اگلے لیکچر میں ہم کسی اور دلچسپ موضوع کی بات کریں گے جس کا آپ کی پریکٹیکل زندگی سے بھی تعلق ہوگا اور مینٹل پروسیس سے بھی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ